میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا ہے یہ اشعار کابت اللہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشار کابت اللہ کے سامنے مکہ مکرمہ میں ہوئے عروج بندگی ان کا مان ہے کل ہم نے پھر کے بعد کچھ باتیں اور کی گئی ریکارڈ بھی ہے ہاں تھوڑی تھی مطلب بہت تھوڑا سا آزان ہو گئی تھی فوراً ریکارڈ تو ہوئی ہے اچھا ریکارڈ ہاں، تو ہوئی ہے ہاں، ہاں۔ دیکھ لیجیے گا جی۔ اچھا تو دیکھ لیجیے گا تو بہت کام کی بات ہے اور ٹیلی فون تو بند ہو جاتا ہے جی۔ تاکہ کم سے کم ویب سائٹ پہ آ جائے ڈالا اس کو ویسے اس کے بعد ریکارڈنگ ریکارڈنگ بعد میں ہاں، اور وہ والی جو بعد والی ریکارڈنگ ہے وہ ہاں، نہیں ہے وہ نہیں ڈالی تو وہ دیکھ لیجیے گا جس کی آواز ٹھیک ہو جن والے ٹھیک ہو اس کو ڈالنا ہے اور وہ یہ بندے نگلو سے مجھے کو مت لگ مطلب۔ نگلو کی رنگ سے نگلو سے مجھے کو مت مطلب۔ نگلو کی رنگ سمت کو ہے میری زندگی کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھار نگلو سے کسی اور سے جو گرے اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا جو گرے زمین پر میرے آس کے ستارے تو چمک چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ نگلو سے مجھ کو مطلب نہ نگلو کے رنگوں نام کسی اور الرائن الحدیث حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ کے علوم و معارف کا مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی الہامی تشریحات پر مبنی ہے یہ مجموعہ اس کا نام ہے خزائن الحدیث حدیث پاک ہے سہیلت بن عمر كان أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم من الجبل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے تو فرمایا کہ ہاں مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا ہاں۔ حدیث پاک میں کثرت زیڈ یعنی بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہونے کی جو وعید وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ ہنسی ہے یعنی ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا زیادہ ہنسنے سے دیا کا وقت زیادہ مت ہنسو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس کے متعلق جو وعید وارد ہوئی ہے اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت کے ساتھ ہو یہ بات ملا علی رحمۃ اللہ علیہ نے میرقات میں حدیث ان اور جن کی تمہیں تو قلب اس کی شرح میں لکھی ہے جو لوگ شرح نہیں دیکھتے وہ مطلق ہنسی کو برا سمجھتے ہیں اگر حدیث پاک کے یہ معنی ہوتے جو یہ متبشر لوگ سمجھتے ہیں تو ہنسنا ثابت ہی نہ ہوتا حالانکہ بہت سی احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے بدت کہ آپ کی داڑھیں کھل گئی اور صحابہ کرام بھی ہنسا کرتے تھے کاموں یا اعظم ایمانوں میں صحابہ کرام خوب ہنستے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان نے بتایا کہ ایک بار خواجہ صاحب نے ہم لوگوں کو خوب ہنسایا پھر ہم لوگوں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس وقت ہنسی کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ خاموش رہے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ میرا دل اس وقت بھی اللہ تعالی کے ساتھ مشغول تھا پھر یہ شیر پڑھا ہنسی بھی ہے دو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے مگر جو دل رو رہا ہے پہلے کسی کو اس کی خبر نہیں اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ کسی باپ کے بہت سے بچے ہوں جو باپ کے نہایت فرما بردار ہوں اور باپ ان سے خوش ہو وہ جب آپس میں ہنستے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بچے کیسے ہنس رہے ہیں اور نافرمان بچے جس سے باپ ناخوش ہیں وہ جب ہنستے ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ مجھے ناخوش کیا ہوا ہے اور نالائق ہنس بھی رہے ہیں جن بندوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے اور جو اللہ کو ناخوش نہیں کرتے اپنی آرزوؤں کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے ان کے ہنسنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جو غافل اور نافرمان ہیں ان کی ہنسی بھی اللہ کو ناپسند ہے دونوں کے ہنسنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے غافل کی ہنسی اور ہے ذاکر کی ہنسی اور اس پر میرا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے دل ہے خندہ جگر میں تیرا درد ہوگا دل ہے خندہ خندہ مانے مسکراتا ہوا ہنستا ہوا دل ہے خندہ جگر میں تیرا درد ہوگا غم تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم حضرت حکیم علومت مجدد الملت مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اکثر متکبر ہوتے ہیں اور فرمایا کہ ہنستا بولتا آدمی اچھا ہوتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا میں بھی بچپن سے خاموش تباہ فکر مند جو ہر وقت کچھ سوچتا رہتا ہو ایسے لوگوں سے دور بھاگتا تھا مجھے بھی خوش تباہ اور ہنسنے اور بولنے والے لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے زیادہ خاموش اور سنجیدہ قسم کے لوگوں سے وحشت ہوتی ہے ایک شخص خوب ہنستا بولتا رہتا ہے لیکن جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے نابینا بن جاتا ہے آنکھ بند کر لیتا ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے ایک گناہ نہیں کرتا بتائیے یہ شخص اچھا ہے یا وہ جو بالکل خاموش آنکھیں بند کیے باخدا بنا ہوا ہے لیکن جیسے ہی کوئی کشتی نظر آئی ناخدا بن گیا اور سوار ہو گیا یعنی بد نگاہی کرنے لگا اکثر وہ لوگ سنجیدہ اور مقدس بنتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے تجربہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا خلاف شرح شیخ چوکتا بھی نہیں اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں یعنی جہاں گناہ کا موقع آیا بدنگاہی کا موقع آیا کر لی اگر اگرچہ بنے ہوئے بڑے مقدس ہیں کہ ہم بالکل سنت کے مطابق چلتے ہیں اور اتنی تلاوت اتنے اذکار کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے خلاف شرح شہر ٹوٹتا بھی نہیں اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں اکثر یہاں پہ مضمون ایسا کبھی کبھی بیان ہو جاتا ہے نگاہ کی حفاظت سے متعلق برپت نگاہی کی خرابیاں بیان کرنے کے لیے اس سے اس کے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بعض دفعہ مضمون کو کچھ کھول کر بیان کر دیتے ہیں تو بعض لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں بیان ہو رہی ہیں والا فرما دیتے کہ عمل زیادہ برا ہے یا بات زیادہ بری ایک بات تو آپ کو سمجھانے کے لیے نفرت دلانے کے لیے گناہ سے بتائی جا رہی ہے اور اس پر اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو اس میں بالکل ملوث ہوتے ہیں تو بے پردگی اور شریعت میں شرعی پردہ نہ کرنا اور گھر میں ٹی وی بھی موجود ہے کیبل بھی موجود ہے اور اس مضامین پہ مضمون پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کیسی بات کریں اور بے شرمی کے کام کر رہے ہیں اس پہ ان کو شرم نہیں آتی دبے پردگی بھی کر رہے ہیں شرح پردہ بھی نہیں کر رہے نام سے مل جل بھی رکھے ہوئے ہیں ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے اور ٹی وی کیبل وغیرہ سب دیکھا جا رہا ہے اس پہ ان کو شرم نہیں آتی اور مضمون اگر اس سے نفرت دلانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے اس پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں اب والا فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں اپنے اللہ والے دوستوں میں رہو ان سے خوب ہنسو بولو بس نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ جب کوئی حسین شکل سامنے آئے اب ہمت سے کام لو نفس کے گھوڑے کی لگام کس دو کہ نالائق تجھے ہرگز نہیں دیکھنے دوں گا اللہ والے دوستوں میں خوب عیش سے دن گزر جائیں گے نافرمانی سے بچ جاؤ گے ورنہ اگر لوگوں سے بھاگ کر خلوت اختیار کی کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیطان پہنچ جائے گا اگر کچھ نہ کر سکا تو تنہائی میں پرانے گناہوں کے ریل چلا کر دل کو تباہ کر دے گا پرانے گناہوں کو یاد دلائے گا یا نئے گناہوں کی اسکیم بنائے گا لہٰذا اس زمانے میں زیادہ تنہائی میں رہنا سب خطرناک ہے اللہ والے دوستوں میں رہنے میں ہی فائدہ ہے کیونکہ خلوت ناز رحمان مفید ہے خلوت ناز شیطان نہیں یعنی تنہائی میں زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ سے تعلق کے بجائے شیطان آ جائے گا بس وسا ڈال کے اور پرانے گناہوں کو یاد دلا دے گا اور اگر تنہائی کی عبادتیں بھی ہوگی تو تکبر میں مبتلا کر دے گا اور تکبر تو جیسا کہ بتایا جاتا ہے تکبر وہ بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں گائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے عجب پیدا ہو جائے گا کردار پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور تکبر پیدا ہو جائے گا لوگوں کو حقیق سمجھنے لگے گا کہ ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں اور یہ غفلت میں رہتے ہیں زیادہ تر حالانکہ ہمیں کیا معلوم کہ جو جا رہا ہے وہ غفلت میں ہے یا اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے مقبول بارال حضرت والا کی نصیحت یہ ہے کہ تنہا زیادہ تنہا نہ رہے ہاں، اور نیک نیک شوبت اختیار کرے اس میں چاہے ہنسے بولے کچھ بھی کرے بس گناہ کی بات نہ کرے اور نیک دوستوں میں رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اس اس کو کا ایمان بچا رہے گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک عرصہ اللہ کی توحید سے رہے بہت بہت سے دوست بھی یہاں والا کی خدمت میں حضرت والا ہمیشہ ہنستے ہنساتے رہتے تھے کھلتے کھلاتے رہتے تھے اور کبھی حضرت والا کو ہم نے دیکھا نہیں کیا حضرت جو ہے خوش کیا چہرہ ایسا اور حضرت والا کا چہرہ ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا رہتا تھا اور ہر وقت حضرت کے چہرے پر ایک خاص انداز کی مسکراہٹ اور محبت کا بقالبا رہتا تھا جس کی وجہ سے حضرت والا کو دیکھتے ہی ہر شخص حضرت والا کا اسیر ہو جاتا تھا کتنا کتنا حضرت والا کے پاس لوگ آ کے لطیفے سناتے تھے ہنساتے تھے کس قدر حضرت حضرت بھی خوب ہنستے تھے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہنس رہے ہوں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہنسنا جو ہے وہ جیسے حضرت نے پوری وضاحت کر پا دی ہنسنا وہ ہے کبھی ہمیں حضرت والا کے ساتھ ہم ہنس رہے ہوں کبھی رہ رہے ہوں کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا نور ہی نور محسوس ہوتا حضرت والا جب ہنستے تھے مسکراتے تھے نور ہی نور پھوٹتا تھا ہر وقت دل نور سے بھرا رہتا جبکہ حضرت کے پاس جاؤ اور دل دل نور سے بھر جاتا جانا تو بڑی بات ہے کتنے لوگوں نے اعتراف کیا حضرت آپ کا تصور آ جاتا ہے دل میں تو ہمارے دل میں نور بھر جاتا ہے تصور سے ہی دل نور سے بھرتا اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل کچھ باتیں ہم نے اور بھی بتائی تھی مجلس کے بعد کل کی مجلس کے بعد وہ ریکارڈ اگر ہو لوگ نیٹ پہ ڈال دیں گے وہ بھی سن سن جن کے پاس یہ سہولت ہے نیٹ کی وہ ابھی ابھی لوڈ کریں گے کل کو سن لے یا ایک گھنٹے بعد دیکھ لیں ان شاء اللہ وہی باتیں تھیں ان شاء اللہ فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ